اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے